عصابتان من من من امتی احرزهم اللہ النار تغزو الهند تكون مع عيسى مريم وقال وقال النبي النبي صلى صلى صلى الله الله الله عليه وسلم سيفه في سبيل فقد بايع الله عليه وسلم اعلموا الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال النبي صلى الله الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الى ان آخر امتی يقاتل مسیح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله او كما قال عليه الصلاه والسلام یہ دنیا دنیا اہل کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بےگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام مجاہدین اسلام اور میلسی کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میلسی کے اس تاریخی ادارے جامعہ عربیہ تعلیم القرآن میں آج کی یہ بابرکت نشست ہمارے دو انتہائی محبوب شہید ساتھیوں کی یاد میں اور ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے منعقد کی گئی ہے جگہ بھی بابرکت ہے جہاں دن رات قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے موضوع بھی بہت مبارک ہے کہ شہداء کرام جو واقعی مرد تھے مومن تھے سچے تھے ان کی یاد اور ان کا پیغام پھر دین کا مدرسہ اور جہاد کی دعوت یہی وہ دو چیزیں تھیں جنہیں انگریز بر صغیر سے ختم کرنا چاہتا تھا جس کی خاطر علماء کرام کو درختوں سے لٹکا کر زندہ ان کی کھالیں اتاری گئی تھیں جس چیز کو ختم کرنے کے لیے تندوروں میں سور کی لاشوں میں بند کر کے علماء کو ڈالا گیا تھا جس چیز کے خاتمے کے لیے مدارس پر بلڈوزر چلائے گئے تھے جس چیز کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے پرانے مجید کے اوراق کو ڈھیر لگا لگا کے جلایا گیا تھا جس چیز کو ختم کرنے کے لیے ماؤں بہنوں پر ظلم ڈھائے گئے تھے جس چیز کو ختم کرنے کے لیے لارڈ میں نے اسکول اور کالج کا وہ نظام بزا کیا تھا تاکہ جو مدرسے میں آئے اس پر اقتصادی پابندی لگ جائے نہ وہ وزیر بن سکے نہ سیکٹری بن سکے نہ چپراسی بن سکے نہ کلرک بن سکے یہ بھوکے مریں گے تو قرآن کو چھوڑ دیں گے یہ بھوکے مریں گے جہاد کو چھوڑ دیں گے ان پر اقتصادی پابندیاں لگا دو اسکولوں کے جال بچھا دو کالج کے جال بچھا دو یونیورسٹیاں کھول دو کیمبرج کی صنعت عام کر دو آکسفورڈ کا نظام عام کر دو اور کہہ دو اگر تمہیں روٹی چاہیے اسکول میں آنا پڑے گا اگر تمہیں عزت چاہیے کالج میں جانا پڑے گا اگر تمہیں مقام چاہیے یونیورسٹی میں آنا پڑے گا مسلمانوں روزی چاہتے ہو قرآن کو چھوڑ دو مگر میں قربان ان علماء کے اوپر جنہوں نے کہا تم ہم پہ زمین کی روزی بند کر سکتے ہو آسمان والا رب تو تم تم آسمان والے رب کو ہم سے نہیں روک سکتے تم ہمیں سور میں جلاؤ یا تندوروں میں ڈال دو تم اس پابندیاں لگاؤ یا ہماری گردیں کاٹ دو ہم کل بھی قرآن پڑھاتے تھے آج اگر میں آپ کے سامنے گزشتہ سو سال کی وہ تاریخ بیان کروں کہ اس مولوی نے جس کا نام لیتے ہوئے بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس طالب علم نے جسے روپیہ دو روپے دیتے ہوئے بھی ہاتھ کاپتے ہیں اور ان مجاہدوں نے جنہیں دہشت گرد کہہ کہہ کے رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر میں تاریخ بیان کروں کہ گزشتہ سو سال میں انہوں نے ایمان کی کس طرح حفاظت کی ہے انہوں نے دین کو کس طرح سے بچایا ہے انہوں نے تمہاری بیٹیوں کے سر کی چادر کا کس طرح سے تحفظ کیا ہے انہوں نے تمہارے گھروں کو کس طرح سے بچایا ہے تو زندگی بھر تم ان کے پاؤں دھو کے پیتے رہو گے زندگی بھر تم ان کے قدموں میں بیٹھے رہو گے تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکو جاؤ دنیا والوں ان ظالموں نے تمہیں کیا دیا جن کو آج اپنا سب کچھ بنائے بیٹھے ہو یہی شیر ماں دیا تھا جس شیر ماں نے ننگی عورتیں دیکھ کر تمہارا بیٹا بدکار بنتا ہے آج سوچو تو صحیح قیامت کا دن ہوگا کسی کو خدا کہے گا جا اپنے بیٹے کو زانیوں میں تلاش کر کسی کو خدا کہے گا جا اپنے بیٹے کو شرابیوں میں تلاش کر کسی کو خدا کہے گا کہ جا اپنے بیٹے کو رشوت خوروں میں تلاش کر اور ایک میل سیکر لیا ہوگا جسے خدا کہے گا جا کر اور اس کا ہاتھ ہاتھ پکڑ وہ تیرا بھی پکڑے گا کا ہاتھ بھی پکڑے گا اللہ کو بھی جنت لے جائے گا کو بھی جنت لے جائے گا اس دن پتا چلے گا کہ مدرسے نے کیا دیا تھا سینما نے کیا دیا ہے لوگ پہلے ہی ڈر رہے ہیں یہ نعرہ سن لیا تو اور گھبرا جائیں گے مجھے کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے اس لیے پہاڑوں سے لے کے زمین تک جیش ہی جیش نظر آتی ہے میں نے کہا تمہیں کیا پتا چٹائی کا لطف کیا ہے اس چٹائی کے لطف پہ بیٹھ کے ہم صدارت کی کرسی کو تھوک چکے یہ چٹائی کی یہ چٹائی کی بادشاہت ہے کہ رب کو جان دینے کے لیے ہر وقت مسلمان مومن تیار پھرتے میرے محترم دوستو ان مدارس میں ان جہاد والوں نے تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹی کا ایمان بچایا آج اگر بچیاں پا پردہ ہے تو انہی کے خون کی وجہ سے ہے انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہے ورنہ وہ بیٹیاں بھی ہیں جو اپنے بھائی سے بھی محفوظ نہیں جاؤ یہ ناول والی دکانوں میں جا کے دیکھو تمہیں ناول ملیں گے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی نے کس طرح سے مجھ سے منہ کالا کیا تھا مسلمانوں چاروں طرف سے گھیر کر ہمیں چاروں طرف سے ہمیں محاصرہ کر کے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ذلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کبھی ترقی کے نام پہ کبھی تہذیب کے نام پہ کبھی فیشن کے نام پہ کبھی بلندی کے نام پہ کبھی تہذیب و ثقافت کے نام پہ حالانکہ یاد رکھو ہمارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ کسی کی تہذیب ہے نہ کسی کی ثقافت ہے نہ کسی کی شکل ہے نہ کسی کا مزاج ہے نہ کسی کی چال ہے نہ کسی کی چلن ہے ہمارا جینا نبی جیسا ہمارا مرنا نبی جیسا ہماری شکل نبی جیسی دنیا والو تم اپنے حیض پہ فخر کرو مجھے نبی والی ٹوپی اور پگڑی پہ ناز ہے فخر ہے تم اپنی داڑیاں منڈا کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے زنانہ بننے سے فخر کرو مجھے اپنے نبی کی داڑھی دنیا سے حسین لگتی ہے پہاڑوں کے پہاڑوں کے اوپر لگے ہوئے سبزے اور آبشاروں سے زیادہ حسین لگتی مجھے آسمان کی چاندنی سے زیادہ نبی کی داڑھی حسین لگتی ہے مجھے نبی کا مجھے نبی کے لباس سے عشق ہے محبت ہے مجھے دنیا کا ہر لباس نبی کے لباس کے مقابلے میں ننگا سب بچے جان اللہ کو دے دی اور دنیا والوں ہمیں زخمی کرو ہمیں تانے دو ہم کھسڑ کھچڑ کے پہنچیں گے تو نبی کے قدموں تک پہنچیں گے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ روشنی نصیب ہو چکی ہے جس کے آگے نیو یارک اور واشنگٹن کی لائٹیں اندھیرا نظر آتی ہیں ہم دنیا کی کسی تہذیب کو تہذیب ہی نہیں سمجھتے ہم دنیا کی اس ترقی کو ترقی ہی نہیں سمجھتے ہم کل بھی نبی کے قدموں میں تھے آج بھی انہی قدموں میں رہیں گے جس نے نبی کے قدموں میں بیٹھنا سیکھ لیا وہ سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکاتا یہ سر کٹ تو سکتے ہیں کسی جابر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے آؤ ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو دیوبند میں چلو شاملی میں چلو تھانہ بھون کے اندر چلو جلال آباد میں چلو پانی پت کے میدان میں چلو تمہیں ہمارا لہو تو بکھرا ہوا نظر آئے گا مگر ہماری بے غیرتی کا تذکرہ تم کہیں نہیں پڑھ سکو گے تم ہمیں اللہ کے سامنے دکھتا تو دیکھو گے مگر دنیا کے کسی جاگر کے سامنے دکھتا تم ہمیں نہیں دیکھ سکو گے آؤ افغانستان کے کوساروں میں چلو خوش کی وادیوں میں چلو جلال آباد کے پہاڑ چل کے دیکھو کابل کی سنلاخ چٹانوں کو جا کے دیکھو پنشیر سے لے کے کاپیسا اور مزار شریف تک کے میدانوں کو دیکھو تمہارے سامنے ہمارا لہو بکھرا ہوا نظر آئے گا ہمارے جسم کٹے ہوئے نظر آئیں گے مگر ہمارا نظریہ تمہیں وہاں بھی مضبوط نظر آئے گا آؤ سری نگر کی وادیوں میں چلو کپورا کے میدانوں میں چلو ہندوارا کے جنگلات میں چلو آؤ کشمیر کے کونے کونے میں چلو تمہیں ہماری کٹی ہوئی لاشیں اور ہمارا پختہ نظریہ نظر آئے گا دنیا کے جس خطے کی طرف جاؤ جس دنیا میں جاؤ ہم نے رشیا کا مقابلہ کیا فلسطین میں جاؤ کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لینا ہم گلی گلی کی خاک چھانتے پھرتے ہیں شاید کوئی بات آپ کے کسی کام آ جائے پاکستان اس وقت عذاب الہی کی لپیٹ میں ہے ہندوستان میں جب زلزل آیا بھوج کا پورا علاقہ اللہ پاک نے الٹ کے رکھ دیا اس زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے دریائے سندھ کا پانی خشک ہو چکا ہے پنجاب کی زمینوں کا پانی چالیس چالیس فٹ اندر جا چکا ہے ان انبہ ماحکم غورا سمئی اتحم بے معی بارشیں رک چکی ہیں غلہ پیدا نہیں ہو رہا بچے لولے لنگڑے معذور پاگل پیدا ہو رہے ہیں گلی گلی میں ہسپتال بھرے پڑے ہیں صحت نام کی چیز نظر نہیں آتی کوئی گردے بیچ کے بچوں کے لیے روٹی کما رہا ہے کوئی قبروں سے لاشیں اٹھا اٹھا کے ان کے کفن بیچنے پہ مجبور ہے پاکستان کے بعض علاقوں میں عورتیں اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی ان کو لے جائے اور پانی پلائے اور روٹی کھلا دے امریکی اور برطانوی خاروں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں ویزا دے دو ہمیں روٹی چاہیے بہن کی شادی کرنی ہے ہر شخص تنگ ہے روزانہ چار پانچ سے لے کے دس پندرہ آدمی خودکشی کر رہے ہیں رسول اللہ کی امت کا یہ حال کہ مسلمان اپنے گلے میں خودکشی کا پھندا ڈالتا ہے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ذبح کر کے جاتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا کوئی نشے کا شکار تو کوئی ہیروین پی رہا ہے ہر جگہ جنسی بہرا روی کا یہ عالم ہے اللہ معاف کرے مساجد کے قرب میں چکلے کھولے جا رہے ہیں خبائش کو ایک ایک کے منہ سے لگایا جا رہا ہے اتنا عذاب میری قوم پر کیوں آتا ہے مسلمانوں کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ پرانے مجید کی اوراد کو پڑھ کے دیکھو مہرا ردنا نولی کا پریتن امرنا مترفیا سکو سبو فیا اللہ ان مالدار لوگوں کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے ان کی بدہمالیوں کی وجہ سے قوم تباہ ہوتی ہے برباد ہوتی ہے جب بھائی بہن کے ساتھ ضلع کرے گا ٹی وی دیکھتے ہوئے کیا آسمان تم پہ بارش پسائے گا کیا زمین سے روزی اگلے گی جب صبح اٹھتے ہی ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو پرے پھینکے گا کہ میری شکل نبی جیسی نہ بن جائے کیا زمین سے پانی نکلے گا جب عورتیں بے پردہ گلی کوچوں میں پھریں گی جب جب بڑے لوگ شراب کو منہ سے لگا کے بیٹھے ہوں گے کیا خدا روزی کے دروازے کھولے گا اللہ کا عذاب سروں پہ کھڑا ہوا ہے اگر ان مدرسوں میں رات کو چار بجے اٹھ کر یہ بچے قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے اگر یہ نوید جیسے شہید بچے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو چھوڑ کر مہاجر جنگ کے خون میں نہ نہا رہے ہوتے اگر یہ جہاد کی دعوت دینے والے دیتا تباہ کر دیتا ظالم ظالم کافر اسی چیز کو محسوس کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ مدرسہ بند کر دو مجاہد کو روک دو تاکہ اللہ کا عذاب آسانی سے یہاں پہ آ جائے مسلمانوں اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ ایک باپ کو پتا چلے کہ اس کی بیٹی بدکارا ہے باپ کے سامنے بیٹی اپنے دوست یار کے ساتھ جا رہی ہے اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ تمہارا بیٹا تو دامن نہیں رہا اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ تم سود جیسی لانت کھانے پہ مجبور ہو سوچو تو صحیح آخر کیا اسی دنیا میں جینے کے لیے ہم آئے تھے اس دنیا کی چند ٹکے کمانے کے لیے ہم آئے تھے مسلمانوں خدا کی اللہ کے لیے رب کا عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو ایک ایک گناہ سے توبہ کر کے سارے مجاہد بن جاؤ اور حکومت والوں نہ چلاؤ ان اللہ کے ولیوں کو ڈھائی سو سے زائد لاشیں اس سال ہم اٹھا چکے ہمارے شہیدوں کی لاشیں ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے کیوں ہمیں چھیڑتے ہو ہم نے کون سی تمہاری بجلی چرائی ہے کون سا ٹیلی فون چرایا ہے بتاؤ کسی مولوی نے کون سا کرپشن کر کے کوٹھی بنائی ہے کیا بگاڑا ہے تمہارا ان مدرسے والوں نے کہ آپ دو کے پیچھے پڑے ہو کیا بگاڑا ہے ان جہاد والوں نے ہاں دو کے پیچھے پڑے ہو آج تمہارے گھر میں بھی اگر ایمان محفوظ ہے تو ان کی وجہ سے محفوظ ہے مسلمانوں میں تمہیں ایک رب کا واسطہ دیتا ہوں آئندہ گناہ مت کرنا تم اچھے نہیں لگتے ہو برائیاں کرتے ہوئے چھوڑ دو یہ عشق معشوقیوں کے چکر جنت کی حوروں سے عشق کرو وہ بھی آسمان اول پہ آ کے تمہارا استقبال کریں گی چھوڑ دو پیسے کے پیچھے دوڑنا آؤ میدان جہاد میں کھڑے ہو کے دنیا سے کہتے ہیں وہ اور علض کی تحتا ذل رم ہی وہ ہماری روزی تو نیزے کی نوک میں ہمارے رب نے رکھی ہوئی پھر دیکھنا کون ہم پہ پابندیاں لگاتا ہے کون ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتا خبروں میں سنا ہوگا آپ نے برطانیہ نے پابندی لگا دی برطانیہ نے پابندی لگا دی ہے کچھ تنظیموں پہ جیش محمد بھی شامل ہے ہم نے کہا گورے انگریز تجھ سے بھیک مانگنے ہم آئے کب تھے تو پابندی لگا تو ہم نے کب تجھ سے امداد مانگی تھی ہم جس رب کے بھروسے پہ چر رہے تھے وہ حیون ہے وہ قیوم ہے اس کے خزانے بے شمار ہیں ولی اللہ خزان میں والی کے لوگوں تم تو اس مدرسے کو چلانے میں لگتا ہے ہچکچاتے ہو یہ دو کنال زمین کیا تھی ایک آدمی لے کے دے سکتا تھا یہ چودہ لاکھ کیا حیثیت رکھتے ہیں ہمارا جہاد چل رہا ہے اللہ کے فضل سے اسی نبے لاکھ ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے وہ رب تب بھی پورا کر کے دیتا ہے پونے دو سو سے چار سو شہیدوں کے گھر خرچہ پہنچتا ہے وہ رب تب بھی پورا کر کے دیتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے کافر سے ہم لڑتے ہیں وہ رب تب بھی ہمیں پورا کر کے دیتا ہے ہم جب جیل میں تھے وہاں بھی روزی وہ پہنچایا کرتا تھا ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی اب بھی ہم سجدہ اس کے سامنے کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو اسباب وہ خود عطا فرما دیتا ہے مرد تو مرد عورتوں نے زیور اتار کے پھینکے ہیں چھ سات آٹھ کلو سے زائد سونا تو ہمیں تین مہینوں میں دیا ہے عورتوں جہاد جی ہاد جو کچھ اللہ کے لیے جائے گا یہ ضائع نہیں ہوگا مجھے امید ہونی چاہیے کہ ایک دن کے اندر ہی یہ پلاٹ مدرسے کو مل جانا چاہیے اگر مسلمانوں کے اندر ایمان ہے سینماؤں کو دیکھو کیسے چمک دمک رہے ہیں جہاں تمہاری بیٹی کی عزت نیلام کی جا رہی ہے سوچو تو صحیح وہاں کتنا روپیہ لٹایا جا رہا ہے کتنی ٹکٹیں برباد کی جا رہی ہے امیل سی کے نوجوان آج خدا کے سامنے آج کر لے کہ آئندہ سینما نہیں جائے گا جاؤ گے نہیں جانا ان سینماؤں میں یہ دشمن ہیں دشمن اور اس مردو ٹی وی کو بھی اتار کے گھر سے باہر پھینک دو گھا خاندان میں کسی کو ٹی وی نہیں ہوگی انشاءاللہ نکالو گے اس مردود کو اس یہودی کو نکالو گے گھر سے اس سور کو نکالو گے گھر سے یہ ٹی وی سور ہے یہودی ہے اس نے انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیا اس نے انسانوں کو جانور بنا کے رکھ دیا ہے اس نے ماں بہنوں بیٹیوں کی آنکھوں سے حیا کو نکال لیا ہے اس نے ہمارے اندر سے غیرت ایمانی کو سلب کر لیا ہے اس نے ہمارے نوجوان کی شرافت کو چھین لیا ہے مسلمان نوجوان تو تو کعبہ سے چلا کرتا تھا اندرس کی بیٹیاں تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی تو بہنوں کے ساتھ اکیلے سفر کرتا تھا تیری آنکھ بھٹکتی نہیں تھی تو دشمن دوست تو کیا دشمن کی عورتوں کو بچانے کے لیے کے ساحل پہ اپنی کشتیاں جلا دیا کرتا تھا تیری غیرت کا تو یہ انداز تھا کہ تیری عصمت اور عفت پہ فرشتے ناف کیا کرتے تھے تیرے دامن کو دم دم سے نچوڑا جا سکتا تھا تیری آنکھوں میں کوسر کا حیا تھا مگر اس ٹی وی بدکار ملعون نے تجھے کن زندگیوں میں لگا دیا آج گلی کوچوں میں حیا والا نوجوان نہیں ملتا اس ملعون کو پھینک دو یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے جب اسے گھر سے پھینکو گے تو گھر میں سکون آ جائے گا اطمینان آ جائے گا اللہ کون کون مسلمان ٹی وی نکالے گا انشاءاللہ گھر سے یہ سب کے گھروں میں ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے جن کے ہیں نہیں وہی نکال رہے جن کے گھروں میں ہیں وہ ہاتھ اٹھائے ذرا ہمت کر کے ہاں ماشاء اللہ اتنے سارے یہودی تو مر گئے آج انشاءاللہ اللہ یہودی ہم سے نہیں لڑ سکتا یاد رکھنا نہیں لڑ سکتا میں یہودی تو کیا یہ کہتا ہوں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ سکے کسی ظالم جابر کو یہ حق نہیں ہے ہم خود ہی مسلمان نہیں رہے تو اس لیے وہ ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں ورنہ میدانوں میں نکل کے تو دیکھو اللہ کی نصرت کیسے تمہارا انتظار کرتی ہے مجاہدین کشمیر کے واقعات سنو مجاہدین افغانستان کے واقعات سنو فرشتے خود میدانوں میں لڑتے نظر آئے دیکھے گئے ہیں آسمان سے گھوڑے اترتے ہوئے زمین پر دیکھے گئے ہیں یہ پاگل نہیں ہے جو ایک شہید ہوتا ہے تو دوسرا بھی پیچھے پہنچ جاتا ہے خدا نے کچھ دکھایا ہے اس وجہ سے میدانوں کے اندر لڑتے ہیں شہیدوں کے جسموں سے خون کی خوشبو ہم میں سے ہر شخص نے سونگی ہوئی ہے جس نے شہید کے جسم کی خون کی خوشبو سونگی ہو کیا وہ میدان جنگ کو چھوڑ سکتا ہے کیا وہ میدان جہاد سے پیچھے ہٹ سکتا ہے دنیا والے ہم پہ پابندی کے کاغذ لاتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے شہیدوں کے لاشیں ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں وہ آ کے تسلیاں دیتے ہیں وہ اطمینان کراتے ہیں کتنوں کو خواب میں کوئی بشارت ہوتی ہے کسی کو کیا بشارت ہوتی ہے اگر اس دروازے کو کھولوں آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے مگر ہم خواب بشارتے سنانے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو قرآن سنانے والے لوگ ہیں قرآن زندہ و جاوید ہے قرآن کہتا ہے جہاد پہ نکلو قرآن کہتا ہے جہاد فرض ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ مجاہد پر جہاد کی فرضیت کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے چلنے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے اٹھنے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے تھکنے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے گھوڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے زخم کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد مجاہد کے حملہ کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے قتل ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کی ٹریننگ کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کے تیروں کا تذکرہ کرتے ہیں مجاہد کی طاقت کو بیان کرتے ہیں مجاہد کی نماز کو بیان کرتے ہیں مجاہد کے ذکر کو بیان کرتے ہیں مجاہد کے تیمم کو بیان کرتے ہیں مجاہد کے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کو بیان کرتے ہیں مجاہد کے گھوڑوں کے ساتھ کو بیان کرتے ہیں کی چال کو بیان کرتے ہیں اور آخر میں اللہ کہتا ہے مجاہد تو مجھے بہت پیارا ہے مجید فرقان حمید جہاد کے احکامات و فضائل سے بھرا پڑا ہے یہی ہمارے دل کی تسلی ہے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں تمہارے بینر اتار لیں گے ہم نے کہا اتار لو بھائی کپڑے بنوا لینا اس سے تم تمہارے بورڈ اتار لیں گے ہم ہم نے کہا بورڈ اتار کے اپنا نام لکھوا دینا تمہارا نام خدا کے نام سے زیادہ پیارا آئے گا ہم تمہاری چوکنگ مٹا دیں گے ہم نے کہا مٹا دو چاکنگ پر بتاؤ قرآن کی آیتوں کو تم میں سے کون مٹا سکے گا ہمارے دل پہ لکھے ہوئے جہاد کے نام کو کون مٹا سکے گا مٹی میں ملی ہوئی شہیدوں کی خوشبو کو کون مٹا سکے گا ہر مومن کے دل میں بسنے والے جذبے جہاد کو کون مٹا سکے گا ان سینکڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کون روک سکے گا جو جیسے محمد میں شامل ہو چکی ہیں بناتے عائشہ میں شامل ہو چکی ہیں اور اپنے آپ کو فدائی حملوں کے لیے پیش کر چکی ہے کہ ہم میدان میں جا کے بم باندھ کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہا پیاری بہنوں تم گھر میں بیٹھی رہو تم اپنے برکے دوپٹے کی حفاظت کرو تم گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرو تم اپنے بھیا کو مسلمان بناؤ تم اپنے ابا کو مسلمان بناؤ تم اپنے خامن کو مسلمان بناؤ بم باندھنا تو ہم تمہارے بھائیوں کا کام ہے ہاں ہم نہ رہے ہم مارے گئے پھر تمہاری مرضی تم سوچ لینا اور اما سے پوچھ لینا ان بہنوں کے جذبے کو کون روکے گا ان بہنوں کی بلبلے کو کون روکے گا کوئی نہیں روک سکتا ان ماؤں کے جذبوں کو کون روکے گا جو بچے اسی نیت سے پار رہی ہے کہ بڑے ہوں گے تو جہاد میں جائیں گے غازی کہلائیں گے شہید ہوں گے مجھے اللہ کے ہاں کوئی مقام ملے گا گا ان نوجوانوں کو کون روک سکے جو بازو تانے بیٹھے ہیں کہ اگلے سال مارچ میں اگر بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر ہوگا ہم اس مندر کی ہر اینٹ کو گرائیں گے اس مندر کے ہر حصے کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ اپنے خون اور ہڈیوں سے بابری مسجد کی بنیاد رکھیں گے کون روک سکتا ہے ان جیا کو جو رب سے سودا کر چکے ہیں جو رب کو اپنا سب کچھ دے چکے ہیں جن کی نوکری رب کی ہاں کچی نہیں بہت پکی ہو چکی ہے باقی شہادتیں ہمارے لیے بہت محبوب چیز ہیں مجنو کا نام سنا تھا آپ نے لیلا سے پیار کرتا تھا ہر مجاہد شہادت کو لیلا سے بھی زیادہ پیار کرتا لیلا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جس پھانسی کے پھندے سے تم ڈراتے ہو یہ تو گلے کا ہار ہے جو شادی کے دن پہنا جاتا ہے ہم ویسے ہار پہننے کے قائل نہیں مگر جب شادی کا دن آتا ہے تو اس ہار کو چوم کے پہن لیا کرتے ہیں ہم شادی کے دن ڈھول ڈھمکے کے قائل نہیں مگر ہمارے لیے جو بم اٹھائے پھرتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے نیچے رکھیں گے وہی شہنائیاں ہیں جو شادی کے وقت بجتی ہیں وہی سرور ہے اسی میں لذت ہے یاد کرو جب مجاہد شہید ہو رہا ہوتا ہے ساری زمین و آسمان اس کے استقبال میں مگن ہوتی ہے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں ہوئے تڑپ کے اللہ سے کہتی ہیں اللہ وہ ہمارا خامند اللہ وہ تیرا بندہ جس کی خاطر تو نے ہمیں پیدا کیا تھا جس کی خاطر تو نے ہمیں چھپا کے بٹھایا تھا وہ مقصورات جن کی خاطر تو نے ہمیں لولو مقنون بنایا تھا جن کی خاطر تو نے ہم پر حسن نچھاور کیا کہ سورج بھی ہمارے سامنے ماند اگر ہم سمندروں میں تھوک دیں تو وہ بھی میٹھا بن جائے اللہ وہ شہید آ رہا ہے ہمیں ذرا جانے دے دیکھیں تو صحیح آسمان اول پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں پھر اللہ سے کہتی ہیں اللہ وہ نیچے تڑپ رہا ہے ہمیں جانے دے اللہ کہتا ہے چلی جاؤ زمین پہ وہ اپنی آنکھیں بے پردہ عورتوں پہ نہیں ڈالتا تھا تمہیں دیکھے گا تو خوش ہوگا اس کا روزہ آج ٹوٹے گا اس کا روزہ آج افطار کرے گا وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے اللہ اکثر مناسب یا اللہ جس نے اسے خاک میں ملایا تو اسے خاک میں ملا دے جنت کے فرشتے آتے ہیں مخمل سندر سے ہاتھ میں لیے ہوئے میں اس کی روح لوں گا دوسرا کہتا ہے میں اس کی روح لوں گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں جان میرے لیے دی تھی روح تم لوگ یہ کیسے ہوگا ہٹو میں اس کی روح لوں گا پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے یوسف کا حسن سب کچھ بلا رہا تھا شہید اللہ کا حسن دیکھ رہا ہوگا گرا کٹے گا پتہ نہیں چلے گا کرے مزہ آئے گا لطف آئے گا اللہ شہید کو جنت میں لے جائے گا فرشتوں کی برات ہوروں کی برات ساتھ جائے گی اللہ کہے گا یہ تیری نہریں ہیں یہ تیرے محلات ہیں یہ میری رضا ہے بتا شہید تجھے کچھ چاہیے اللہ دنیا میں بھیج شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا وہ دوبارہ مجھے چاہیے شہادت کے وقت کا مزہ دوبارہ مجھے چاہیے اتنی لذیذ چیز ہے شہادت لوگ ہمیں ڈراتے ہیں وہی مار دیں گے تمہیں میں نے کہا اللہ نے ہمارے لیے موت رکھی نہیں کہاں سے مارو گے ہمیں ملا سپول اموات اور دنیا والا زبان سنبھالو میرے رستے میں کٹنے والے میرے عاشق کو مردہ مت کہہ دینا اللہ مردہ سوچ تو لے کہ مر گیا ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا اللہ نے کہا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اندا علی کی مختر وہ تو ایسی جگہ بیٹھا ہے مقدس صدق اندا علی کے مختر وہ زندہ ہے اسے مردہ گمان بھی مت کرنا نہیں ڈرتے شہادت میں نہیں ڈرے گا کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑا ہے وہ شہادت سے نہیں ڈرے گا آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جانے سے ڈرتا ہو میرا رب تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی اماں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہو میرا رب تو وہ ہے جس نے اماں پیدا کی تھی کوئی ہے جو ابا کے پاس جاتا ہوا ڈرتا ہو میرا رب میرا رب تو ابا کے دل میں بھی پیار رکھتا ہے خالے کے پیار خالے کے محبت تو وہ خود ہے کیوں ڈرے کس چیز سے ڈرے اقتصادی پابندیوں سے ڈرو اللہ کہتا ہے والی کون لگا سکتا ہے پابندیاں خدا تم پہ پابندیاں لگاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اقتصادی پابندیاں تم ڈاکٹر سے جا کے لگواتے ہو ہمارا مجاہد تو پتھر کو بھی کھا کے ہزم کر لیتا ہے آرام سے تم پر لگی ہے اقتصادی پابندیاں برگر سے زائد کچھ کھا نہیں سکتے آلو کا سوپ پیتے ہیں یہ ٹماٹو سوپ پی لیا جی ہم نے پٹیٹو سوپ پی لیا ہم نے اور آلو کا سوپ پینے والوں یہ مجاہد تو درختوں کی چھول بھی ختم کر جاتے ہیں ان کے لیے تو رب نے ہر چیز میں وہ لطف رکھ دیا ہے وہ مزہ رکھ دیا ہے وہ لذت رکھ دی ہے جب میدان جنگ میں کچھ اور نہیں ملتا پرندے آ کر خود گرتے ہیں کہ ہمیں کھا لو کسی مجاہد کے پیٹ میں تو ہم پہنچ جائیں گے مجاہد تھے جنگل میں بھوکے جا رہے تھے گیارہ آدمی تھے اور جنگلی مرغیوں نے گیارہ انڈے دے کے چھوڑے اور خود وہاں سے روانہ ہو گئی کون لگائے گئے اقتصادی پابندیاں باقی ہمیں گندگی کے ڈھیر جمع کرنے کا نہ شوق تھا نہ ہے ہم بینک بیلنس جمع کرے تاکہ سود تم کھاؤ ہم سے نہیں ہوگا یہ نوٹ گن گن گن کے زلیل ہوتے رہے کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے پانچ کم ہو گئے دل پکڑ لیا دس زیادہ ہو گئے خوش ہوئے پندرہ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے مسلمان کو اپنی نیکیاں گنتا ہے اپنی ذکر کی تصویر گنتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ یہی اس کی گنتی ہوتی ہے وہ کبھی نوٹ نہیں گنا سکتا ہمیں نہیں ہے ضرورت بینک بیلنس کی ہمیں تو ان حسنات کی ضرورت ہے جن کے بارے میں رب نے کہو بل باقیات خیر صالحاتوں ربی کا ثواب کہ اللہ کے ہاں باقیات صالحات کی قدر ہے اور کسی چیز کی قدر نہیں سب کر کے بیٹھے ہوں اور گن رہے ہوں اتنا سارا ہے میرے پاس مانو اس کو اپنے منہ کے اوپر اور سر کے اوپر مسلمان کو اس گندی اور فانی دنیا سے کیا لینا اور کیا دینا جب خدا دینے پہ آتا ہے ایسا دیتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں میں کندہار سے پاکستان آ رہا تھا یقین جانو میرے پاس ایک روپیہ نہیں تھا میں نے سوچا کسی سے تھوڑا سا قرضہ لے لوں گا گھر پہنچوں گا پاکستان پہنچا ہوں میرے اللہ نے وہ چیزیں دی آج دنیا کہتی ہے امریکہ نے گاڑی دی ہوگی برطانیہ نے فلاں چیز دی ہوگی اور میرا اللہ امریکہ سے بڑا ہے میرا اللہ برطانیہ سے بڑا ہے تو اس دنیا پہ تھوکے گا خدا اسے اس کے قدموں میں لٹائے گا زلیل کرے گا اور دنیا پھر گنتی رہے گی کہاں سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا وہ میت اللہ یا جو اللہ مخرجا وہ یارز ہوں سلح یا تصر اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر کے تو دیکھو ایسی دوں گا تمہیں بھی پتا نہیں ہوگی کہ رب کہاں سے دے رہا ہے کہاں سے دے رہا ہے یہ ہوائیں بھی تو رب کی ہیں یہ زمین بھی تو رب کی ہے ہم نے کبھی ہوا کو چین سے چلنے دیا ہوا چلتی ہم جھوٹ بول کے ہوا کو ناراض کرتے تھے اور قرآن پڑھو یہ ہوا بھی تمہارے لیے چلے گی ہم لوگوں کے ماحول سے تنگ آ کے دریا کے کنارے جاتے تھے چلو وہاں بیٹھ کے کچھ تلاوت میں مزہ آئے گا یہاں تو کم از کم گناہ نہیں ہوں گے وہاں گئے تو اس دن دو نوجوان بال کٹے ہوئے ہپیوں جیسے گلے میں لاکٹ ہے مسلمان تجھے کیا گیا بتا نوجوان تجھے کیا ہو گیا تو اس کتے انگریز جیسا بننا اچھا سمجھتا ہے تو تیری بہنوں کی عزت لوٹی ان بدبختوں نے آج ساری دنیا شور کر رہی ہے کہ طالبان نے کیوں بت گرا دیے بت گرا دیے اور میرے انگریز کی مسجدوں کا کیا ہوا اسی گورے کافر نے تمہاری اندلس والی بہن کو بازاروں میں بے عزت کیا تھا تمہاری بوسنیا والی بہن آج بھی ان کافروں کے پاس ہے کہتی ہے میرے عیسائی بچے جلیں گے یہ کتے دیر میں ڈالر اور فون لے کے آتے ہیں یہاں ہماری بچیوں کا جسم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں بخارا سمرسن کی بیٹیوں کو بے حرمت کرتے ہیں ان کمینوں جیسی شکل بنا کے تم اچھے لگتے ہو مسلمان غیرت بھی کوئی چیز ہوتی مسلمان اپنے نبی سے محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اپنے مرکز کے ساتھ جڑنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کس کس گندے زلیل کی طرف ہو گئے ہو اس کی تو پینٹ سے بھی بدبو آتی ہے پورا ایک پاؤں پیشاب اندر جمع کیا ہوتا ہے اوپر سے سینٹ چھڑکتے اندر سے پیشاب چھڑکتے ہم جی انگریز بن گئے کبھی ان کے ہاں جا کے دیکھو میں نے برطانیہ بھی دیکھا ہے یورپ میں بھی گیا ہو خدا کی قسم کتے بھی ان سے اچھے ہیں کتے سڑکوں پہ تو نہیں اس طرح سے لوگوں کے سامنے کرتے دیکھیں تو شرما کے ادھر ہٹ جاتے ہیں بد بختوں کی اتنی گندی حالت ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا تم انہیں کو دیکھ کے فیشن ہے وہ چابی ہاتھ میں گھما کے خوش ہو رہے ہیں دریا کے اوپر کھڑے اور ڈیک بجایا ہوا اور کھڑے جھوم رہے ہیں وہاں میں نے کہا خدا کی اس زمین کو تو پاک رہنے دے تو ظالموں کہیں تو کوئی بیٹھ کے اللہ اللہ بھی کر سکے کہیں تو کوئی بیٹھ کے کہہ سکے اللہ کہیں تو تیری بغاوت نہیں ہو رہی ہمارا ظلم دیکھو ہم صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑے تو اللہ کا حکم ہر جگہ دلیل ہو گیا مسجد سے آواز آتی ہے لوگوں آ جاؤ اللہ بلا رہا ہے کوئی نہیں آتا ہماری بزدلی اور جہاد چھوڑنے کی وجہ سے گلی گلی میں اللہ کے حکم کو دلیل کیا گیا رسوا کیا گیا کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے مسلمانوں آج کن کا حکم چلتا ہے میرے اللہ کا حکم کوئی ماننے کو تیار نہیں دنیا کے دانشوروں کے سامنے قرآن لے کے جاؤ کہ جی اس میں بڑی اچھی باتیں بوٹ مار کے پرے پھینک دے گا نہیں ہے اس قرآن میں کچھ نہیں مسلمانوں قبر میں تو جانا ہے کس منہ کے ساتھ جانا اپنی گلیوں کو پاک کر دو گناہوں سے ان مدرسوں کو بچا لو ان علماء کی حفاظت کرو رات دن ان کے پیچھے لوگ بندو کے لیے پھرتے ہیں ان علماء کی حفاظت کرو یہ ہستیاں مٹ گئی تو تمہیں بیچنے والے رہ جائیں گے تمہارے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا جب تم رات کو سوئے ہوتے ہو ان میں سے کتنے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہوتے ہیں کیا لیا ہے اس مولوی نے اس مجاہد سے تم سے ان کو تو روٹی کھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی وہ بڑے بڑے مجاہد جن کا دنیا میں نام ہے